اور بھی مثالیں اسلام نے جو حلالہ کا قانون دیا اب ذرا اسے سمجھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تین طلاق دینا شریعت میں گناہ اللہ نے منع کیا اللہ کے رسول نے منع کیا شریعت میں گناہ گا اس لیے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے جو گناہ مدد دینا تو پڑ جائے گی اب اگر کسی نے تین طلاق دے دی تو اس کے اوپر شریعت متحرہ نے جو قانون دیا وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی دونوں الگ ہو گئے شوہر اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے بیوی اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے بولو ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے شریعت نے مجبور کیا کہ پھر سے تم دونوں شادی کرو نہیں پہلی بات تو یہ سوال ہی خارج اجازت دی مرد چاہے جس عورت سے شادی کر لے بیوی چاہے جس مرد سے شادی کرے دونوں کے راستے الگ الگ اگر یہ دونوں تو یہ بتاؤ طلاق کس نے دی تھی بولو بھائی مرد نے غلطی کی تھی اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کی عورت کے حق کو پامال کیا تو اس کو سزا بھی اتنی ہی بڑی ملنی چاہیے اب حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے شادی کرے یہ شادی ہے باقاعدہ نکاح پہلا نکاح ہوا تھا ٹھیک ہے فار ایگزامپل اگر یہ شوہر مر جاتا تو بیوی بی دوسری شادی کرتی کی نہیں ارے بولو یار اور دوسرا بھی مر جاتا تو تیسری کرتی کی نہیں کرتی نا اچھا چلیے اگر یہ لوٹانے کی بات چھوڑو پہلے پہلے شوہر نے طلاق دے دیا تو اگر وہ راضی نہ ہو رکھنے پر تو دوسری شادی کرے گی کی نہیں بولو یار مطلب شرط کی بات نہیں شوہر پر یہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ تمہیں طلاق دینا ہی پڑے گا نہیں اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا فإن اللہ لا يحب الزواقين والزواقات اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو نباہ کرنے کے لیے نباہ کے چاہیے طلاق نہ دو تو جو شادی حلالے کے نام پر ہوئی یہ شادی بھی شریعت نے نباہ کرنے کے لیے کرائی طلاق دینے کے لیے نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ شادی نبھانے کے لیے اب اگر دوسرا شوہر مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے سمجھ میں آئی بات کی طرف آئے گی مجھے یہ بتاؤ کہ جب شوہر نے تین طلاق دی اور اس اس کے عمل کی وجہ سے نے دوسرا نکاح کیا تو دوسرا شوہر چاہے طلاق دے یا نہ دے بات سمجھ میں آ رہی وہ اگر رکھنا چاہے تو پہلا شوہر تیری کے مر جائے کچھ نہیں کر سکتا کوئی طلاق شوہر کی طرف تو یہ بتاؤ شوہر نے ایک غلطی کی تھی اس کی سزا زندگی بھر اسے اگر میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو میری بیوی کا حلالہ نہ ہوتا یہ زخم مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے غیرت مند مردوں بولو یہ زخم کس کے لیے ہے عورت نے تو شادی کی کوئی زنا نہیں کیا کسی کے ساتھ بھاگی نہیں شریعت کے مطابق شادی اس کی ہوئی اس نے اپنے حق کا استعمال کیا مگر درد تو شوہر کے لیے ہے کہ اگر تو یہ جرم نہ کرتا تو تیری بیوی دوسرے کے پاس سے ہو کے نہ یہ زخم کس کے لیے ارے بولو بھائی اب ذرا سنو وہ لوگ جو اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ دو نوجوان مرد عورت بغیر شادی کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں وہ لوگ جو سانی عورتوں کو لائسنس بانٹتے ہیں زنا کرنے کے لیے وہ لوگ اسلام کے نظام حلالہ پر اعتراض کریں ان کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی انہیں تو بہرحال یہ حق نہیں ہے کہ اسلام کے اس پاکیزہ نظام پر کریں اللہ نے بڑا صاف و شفاف پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہم الحمدللہ اس پر راضی ہیں اس لیے ہماری جھوٹی ہمدردی جتانے کی کوشش نہ کی جائے ہم شریعت باقی ہے ہم شریعت کے لیے ہر برداشت کر سکتے ہیں مگر شریعت پر حملہ ہو اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے اب اخیر میں چیلنج ذمہ دار اسٹیٹ سے جس کسی کو اس بات میں بڑا بھروسہ ہے وہ اپنے علم اور معلومات پر بڑا بھروسہ رکھتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا حق نہیں دیا عورتوں کو دبایا تو میں محمد اختر رضا خان مجدی اسے اوپن چیلنج اللہ تبارک و تعالی شریعت مصطفیہ کا کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل توفیقر اس نصیحت کے ساتھ میں اپنے خطاب کو بند کر رہا ہوں کہ ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون تو خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے وما علینا اللم بلاؤ السلام علیکم